بے شمار گناہوں کی معافی روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تین بار یوں کہے استغفر اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اگرچہ وہ گناہ کثرت میں سمندر کی جھاگ کی مثل ہوں یا عالج کی ریت کے شمار کے برابر یا درختوں کے پتوں کے موافق یا دنیا کے دنوں کے عدد کے مطابق ہوں ترمزی بروایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور کہا ہے کہ روایت غریب ہے اور بخاری نے تاریخ میں اس کو نقل کیا ہے مگر اس میں بستر پر لیٹنے کے وقت اور تین کی قید نہیں ایک اور روایت میں یوں ہے جو شخص کہے سبحانہ کا غلام تو نفسی وامل تو سو ان فقف لا الذنوب الا انت اس کے گناہ بخشے جائیں گے اگرچہ چونٹی کے نال جیسے ہوں ترجمہ یا اللہ آپ پاک ہیں میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور برائی کی ہے بس آپ میری مغفرت فرما دیں کہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا